حضرت نافی سے منقول ہے کہ جس سال نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال کا حج کا ارادہ فرمایا ان سے کہا گیا کہ ان یعنی حجاج اور ابن زبیر کے درمیان لڑائی ہوگی اور خطرہ ہے کہ لوگ آپ کو بیت اللہ سے روکیں انہوں نے فرمایا قرآن میں ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ایسی صورت میں اس طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے زمانے میں کیا تھا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کا باندھ کر اسے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے پھر وہ نکلے حتیٰ کہ جب وہ بیتا مقام پر پہنچے تو کہنے لگے حج اور عمرے کا معاملہ اگر میں بیت اللہ تک نہ پہنچ سکا تو ایک ہی ہے لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے یعنی احرام میں حج کو بھی داخل کر لیا ہے پھر انہوں نے قربانی کا جانور بھی ساتھ لے لیا جو انہوں نے قدیت سے خریدا تھا پھر وہ دونوں حج و عمرہ کی لبائی کہتے ہوئے چلے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے بیت اللہ کا طواف کیا صفا مروہ کی سعی کی اور اس سے زائد کچھ نہ کیا اس وقت نہ قربانی کی نہ سر منڈوایا نہ بال کٹوائے اور نہ کسی حرام چیز سے حلال ہوئے حتیٰ کہ قربانیوں کا دن آ گیا پھر انہوں نے قربانی ذبح کی اور سر منڈوایا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے پہلے طواف کے ساتھ اپنے حج و عمرے کا طواف مکمل کر لیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو سینتالیس